بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انه كان توابا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اور اس سے بخشش طلب کر یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے